السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسوله رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق number one two eight eight مسائق نے روزے کے آداب میں چھ امور تحریر فرمائے ہیں روزے دار کو ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے چھ امور میں ایک ایک کر کے گناؤں گا انشاءاللہ لیکن دو تین دن لگیں گے اس میں اس لیے دھیان سے سنیے سب سے پہلا روزے کا عادت یہ ہے نگاہ کی حفاظت کسی بے میں ہر جگہ پر نگاہ نہ پڑے علماء نے لکھا ہے کہ جو اپنی ہور ہے نا کہ ہماری جو بیوی ہے بیوی پر بھی شہرت کی نگاہ نہ پڑے پھر ابھی کا کیا ذکر ہے اسی طرح کسی اللہ وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اگر کرکٹ کا کھیل ہو تو مسلمانوں کو تو بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ ہمارے کیا تعلق کرکٹ کے کھیل سے اسی طریقے سے یہ فیس بک پر بیٹھنا رمضان کے مہینے میں اور اسی طریقے سے یہ موبائل کو لے کر جائیں ہر وقت جو ہے واٹس ایپ ادھر ادھر کی باتیں بھیجنا رمضان کے مہینے میں غلط غلط تصویریں دیکھنا یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہے اس کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت یہ بہت بہت بہت ضروری ہے کسی پر بھی نہ پڑے جب بیوی پر شہد کی نگاہ ڈالنے سے منع کیا علماء نے بعض علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کو بھی شہد کی نگاہ سے دیکھے راستے میں آپ جا رہے ہیں کچھ سوتے لگے ہوئے ہیں تو ویسے ان کا دیکھنا تو ہر حال میں حرام ہی حرام ہے لیکن یہ رمضان رمضان مہینے میں تھوڑا اس کا کافی خیال رکھیے تاکہ آپ کا روزہ قبول ہو جائے اور دوسری چیز جو ہے زبان کی حفاظت جھوٹ چول خوری لہو بکواس غیبت بدگوئی بد کلامی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اگر آدمی کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے جھگڑا وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں داخل ہے اس میں خاص طور سے غیبت سے بہت بچا جائے ایک حدیث اور ایک قصہ مسئلے سے سن لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا روزہ میں اتنی شدت سے انہیں بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی موت کے وقت موت کا وقت قریب آ گیا حضور صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضرت یہ تو بالکل بردے کے قریب ہے دونوں عورتیں تو کیا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قید کرنے کا حکم فرمایا دونوں نے قے کی الٹی کی کہ کہتے الٹی کو الٹی کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا لوگوں کے حیرت بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق حقارے ہوں کہ حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی ضرورتیں کرتی رہیں اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ جو آدمی جو عورت جتنی زیادہ ضرورت کرے گی روزے کی حالت میں اس کو روزہ اتنا ہی بھاری لگے گا جتنا عورتوں کو بھاری لگا اور زیرت کی وجہ سے ان کے جو روزے کی حالت ہوئی تمہارے سامنے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو حلال روزی سے تو رضا رکھا اور غیبت کی یہ غیبت میں مرد بھی آ گئی یعنی پیچھے نہیں عورتیں بھی پیچھے نہیں اور اللہ ماں فرمائے عوام کی بات نہیں آج تو خواص علماء کے اندر یہ مرد پھیلا ہوا ہے یہ مرد اور بہت کہتے ہیں یہ شرم آتی ہے کہ اچھے اچھے مجلسوں کے اندر ضرورت ہو تو منع کرو کہ ساتھ ضدت ہو رہی ہے ضروری ہے تو میں قصہ بیان کر رہا ہوں یہ اور بڑا گنا اس کے لیے یہ بہت اس کا خیال رکھیں غیبت کے بارے میں معراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو بڑی چلو معراج کے قصے تو اپنی جگہ ہیں لیکن قرآن شریف میں اللہ نے فرما دیا لا اللہ بابا ان اللہ طباب الرحیم کہ کسی کی غیبت مت کرو غیبت کرو گے تو اپنے بھائی کا گویا کہ اتنا اس کا گوشت کھا رہے ہو یعنی تو حضور روزے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص